پارہ نمبر سولہ ہے اور یہاں پر دیکھیے جو ہم نے پیچھے پارہ نمبر پندرہ جو کیے تھے دس نمبر رکو اس کا ایک کنٹینیوشن آئے گا حضرت خدر نے کہا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے اب جو بچے کا ابھی انہوں نے کہا لڑکے کو مار دیا تو اس پر بھی علیہ السلام نے کوشچن کیے تو وہی خدر کہہ رہے کہ میں نے کہا تھا کہ تم صبر نہیں کر سکیں گے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا آئندہ اعتراض کیا میں نے تو مجھے بالکل اپنے ساتھ نہ رکھیں پھر یہ لوگ ایک بستی میں پہنچے بستی والوں سے کھانا مانگا پہلے ریسٹورنٹ وغیرہ نہیں ہوتے تھے تو انہوں نے کھانا مانگا اور اس وقت یہ تھا کہ دینا ضروری تھا کیونکہ نہ لانچ تھے نہ ریسٹورنٹ تھے اب یہ ہوا کہ وہ بستی والوں نے منع کیا کہ نہیں ہم نہیں دے سکتے انہوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا یہاں ایک دیوار گرا چاہتی تھی یعنی کولیپس ہونے والی تھی ایک دیوار انہوں نے دیکھی جو گرنے ہی والی تھی تو حضرت خدر نے اس کو سیدھا کر دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر آپ چاہتے تو ان سے مزدوری لے سکتے تھے مگر آپ نے مفت میں دیوار کو درست کر دیا یہاں بھی ابھی دیکھے کوشچن کر رہے ہیں تب حضرت خضر نے تینوں باتوں کی تعبیر بتائی کہ میں نے ایسا کیوں کیا فرمایا کشتی کو اس لیے نقصان پہنچایا کہ وہ اچھی تھی اس میں کوئی نقص نہیں تھا اور غریب ملاحوں کی تھی جس کی وہ کشتی تھی وہ غریب لوگ تھے ملک کا بادشاہ نئی کشتیوں کو اپنے قبضے میں لے رہا تھا اب جتنی نئی کشتیاں نظر آتی تھیں وہ کیا کر رہا تھا بادشاہ اس کے اوپر حملہ کر کے اپنے پاس لے رہا تھا تو اس کے لیے میں نے اس کشتی کو نقصان پہنچایا رہا وہ لڑکے کا معاملہ جو تم نے کوشچن کیا تھا لڑکے کے بارے میں جس کو میں نے قتل کیا تو وہ بڑا ہو کر اپنے ماں باپ کو کفر میں مبتلا کر دیتا اگر یہ بڑا ہوتا تو ماں باپ بھی شاید کافر بن جاتے اللہ چاہیں گے تو اس کی جگہ ان کو نیک بچہ ادا فرمائے گا تو اس لیے اس کو مار دیا گیا اور جو میں نے دیوار بنائی وہ دو یتیموں کی ملکیت میں تھی اس کے نیچے ان کا خزانہ جمع تھا وہ ایک نیک آدمی کے بیٹے تھے تو دیکھے باپ کی وجہ سے بھی بچوں کو بھی فائدے ہوتے تو باپ نیک تھا اس لیے وہ جو یتیم تھے ان کی جو خزانے چھپے ہوئے تھے ان کو بچانے کے لیے مدد کی اللہ تعالیٰ نے چاہا تو وہ یتیم بڑے ہو کر اپنا خزانہ بھی نکال لیں گے اور ان میں سے کوئی بھی کام میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا یہ سب اللہ کی مرضی سے تھا اللہ نے مجھے آرڈر دیا تھا اس کے لیے میں نے یہ سارے کام کیا رکو نمبر 11 ہے آیا نمبر 83 سے لے کے 101 تک جس میں ذوالکر نیند کے واقعے کے بارے میں آتا ہے ذوالکر نیند کا واقعہ یوں ہے کہ ہم نے اسے زمین میں حکمرانی عطا فرمائی بادشاہ تھا یہ ذوالقرنین نیند اور ہر طرح کا ساز و سامان مہیا کیے وہ دوسرے ملک فتح کرنے کے سلسلے میں ایک مہم پر نکلے کیونکہ فتح کرنے ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری جانا ہوتا ہے نا تو اس طرح وہ نکلے وہ انتہائی مشرق میں پہنچے ایسٹ میں جہاں انہیں ایسا محسوس ہوا کہ سورج ایک دلدل میں ڈوب رہا ہے ایسی جگہ تھی کوئی انہوں نے وہاں ایک قوم پائی زولکرن نے ان سے کہا کہ جو ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو اس کے لیے ہم بڑی آسانی کا حکم دیں گے تو یہ دعویٰ کا کام کرنے گئے تھے کہ دیکھیں اگر اچھے کام کریں گے ایمان لائیں گے تو پھر آسانیاں ہوں گی اور ظالموں کو سزا دیں گے پھر وہ ایک مغرب مہم پر روانہ ہوا ویسٹ سائڈ وہ لوگ بالکل کھلے میدان میں زندگی بسر کرتے تھے پھر وہ ایک اور مہم پر روانہ ہوئے یہاں تک کہ دو پہاڑوں کی دیواروں کے درمیان پہنچ گئے وہاں انہوں نے دیکھا کہ ایک قوم آباد ہے جس کی زبان کوئی نہیں سمجھتا الگ عجیب زبان تھی اس قوم نے کہا اے ذوالکرنین یاجوج اور ماجوج اس ملک میں آ کر فساد مچاتے ان کے ملک میں آتے اور فساد کرتے رہتے ہیں کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ ان کے اور ہمارے درمیان ایک رکاوٹ بنا دے ایک کوئی ایسی دیوار حائل کر دے کہ وہ یہاں پر آئے ہی نہیں یاجوج ماجوج قیامت کے پہلے پہلے باہر آ جائیں گے ابھی تو یہاں پر ہے دنیا میں لیکن کسی نے ابھی تک معلوم نہیں کیا ڈسکور نہیں کیا کہ کہاں پر ہے یہ قیامت کے تھوڑے دن پہلے باہر آ جائیں گے تو وہی یہ یاجوج ماجوج ہے آج بھی موجود ہے دیکھیں زمین کی چیزیں ہم نہیں معلوم کر سکے تو پھر سمندروں کی اور آسمانوں کی کہاں ہمیں پتہ ہے تو یہ جو قوم تھی کہنے لگی کچھ تو ایسے رکاوٹ بنا دے تاکہ یہ ہمارے طرف نہ آئے اور یہ جو فساد مچاتے فساد نہ مچائیں اس غرض سے ہم آپ کو ٹیکس بھی دینے کو تیار ہیں ہم کچھ دے دیں گے آپ ہماری مدد کریں ذلکرنین نے کہا مجھے ٹیکس کی ضرورت نہیں مجھے جو اللہ نے دیا ہے وہ میرے لیے کافی ہے بس ایک کام کرو اپنی جو بدنی طاقت ہے اس سے میری مدد کرو یعنی فزیکلی میری کچھ مدد کرو مزدوری کرو میرے ساتھ پھر زولکرنین نے لوہے اور تانبے کی دیوار بنا دی لوہا اس کے اوپر پھر تانبا پگھلا کے اوپر سے کور کیا گیا اب ایسی دیوار بن گئی کہ یاجوج ماجوج نہ اس پر چڑھ سکتے تھے اور نہ سوراخ کر سکتے تھے ابھی بھی وہ دیوار موجود ہے لیکن نہیں معلوم ہمیں کہ اس میں وہ سوراخ کر کے یا توڑ کے باہر نہیں آ سکتے صرف قیامت کے قریب قریب ایسا ہوگا کہ وہ وہ بھی توڑ کے آ جائیں گے ذلکر نین نے کہا جب قیامت آئے گی تو اللہ تعالیٰ اس دیوار کو ڈھا کر ریزہ ریزہ کر دے گا اور جس روز قیامت آئے گی تو ان کو چھوڑ دیں گے اور زمین پر یہ لوگ پھیل جائیں گے ہر چیز یہ لوگ کھانے لگیں گے جو دکھے گا وہ کھانا شروع کریں گے پورے کے پورے سمندر کے جو پانی وغیرہ جو ہے نا وہ بھی یہ لوگ پی لیں گے سمندروں کی لہروں کی طرح ان قوموں میں سے ایک قوم دوسری قوم کے درمیان گتھم گتھا ہو جائیں گی اتنے سارے لوگ ہیں وہ لوگ ابھی نہیں پتہ کہاں پر ہے تو صحیح ابھی بھی ہے پھر سور پھونکتا جائے گا اور ساری قوموں کی بھیڑ اکٹھی ہو جائے گی جن کی آنکھوں پر غفلت کے پردے پڑے تھے وہ جہنم میں جھونک دیے جائیں گے تو ابھی جاگو غفلت کے پردے ڈال کے نہیں بیٹھو آنکھوں پہ دیکھو حقیقت کو اور کیا اللہ کہہ رہا ہے اس کو جانو سر کہاف کا لاسٹ رکو ہے رکو نمبر بارہ آئے نمبر ون ہنڈریڈ ٹو سے لے کے ون ہنڈریڈ ٹین تک جس میں مشرق کے تمام اعمال بیکار ہے اس کے بارے میں آتا ہے کیا کافروں کا خیال ہے کہ وہ مجھے چھوڑ کر اوروں کو اپنا کارساز یا حمایتی بنائیں ایسے لوگوں کے لیے ہم نے جہنم تیار کر رکھی ہے ان کے لیے جہنم ریڈی ہے کتنا ٹیمپریچر کس کو دینا ہے وہ بھی ریڈی ہے کہ کتنا کس میں رہنا ہے کون کہاں رہنے والا ہے کتنی ہیٹ ہوگی یاد رکھو سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے وہ ہیں جن کی دنیا کی زندگی کی تمام دوڑ دھوپ تمام کوششیں سیدھے راستے سے بھٹکی رہی اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر رہے جو ہم کر رہے صحیح کر رہے کیا غلط کر رہے ہیں ان کے تمام اعمال بیکار ہوں گے اس لیے قیامت کے دن ان کے اعمال کا کوئی بھی وزن نہیں قائم کیا جائے گا وزن کس کا ہوتا ہے اگر دوسرے ترازو میں کچھ اور ہو تو وزن کریں نا اگر دوسرے ترازو میں کچھ وزن ہی نہیں تو پھر وزن کرنے کا فائدہ ہی کیا ہے پتہ ہے کون سا ہے بھی ہے تو قیامت کے دن ان کے اعمال کا کوئی وزن قائم نہیں کریں گے اب دیکھیں یہاں پر جو بات آئی ہے کہ ان کے دنیا کی دوڑ دھوپ اور وہ سمجھ رہے کہ اچھے کام کریں تو اس کے بارے میں یہ بھی علماء نے کہا کہ جیسے دین میں بدعتی کام شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ دین کا کام ہے اچھا کام ہے اور اس کو کرنا شروع کرتے ہیں تو وہ بدعتی جو کام ہے بدعت جو ایجاد کرتے ہیں تو اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا الٹا اس کی سزا ہوگی وہ اچھا سمجھ رہے لیکن وہ اچھا نہیں ہے پھر اور کیا چیز آتی ہے کوئی بھی اچھا کام کر رہا ہے کوئی لیکن نیت کیا ہے اس کی دکھاوا کرنا شوئنگ آف یا شہرت حاصل کرنا میرا نام ہو میرا نیم اس بلڈنگ کے اوپر لگ جائے جو مسجد میں میں نے پیسے دیا ہوں یا کہیں دین ادارے میں دیا ہوں تو وہاں پر میرا نیم آنا چاہیے نام آنا چاہیے لکھا ہوا تاکہ میرے مرنے کے بعد بھی لوگ نام دیکھے ہو کون دیکھتا ہے ہاں، کسی کی نظر بھی نہیں جاتی تو شہرت کا اس نے کام کیا اچھا کام کیا لیکن شہرت کے لیے یا صرف خود اپنے اپنے لیے فائدہ حاصل کرنے کے لیے کچھ نیت تھی کہ اس سے مجھے کچھ بینیفٹ ہوگا یا ایمان نہیں لایا اس نے کام اچھے اچھے کیے بڑے بڑے کام کیے لیکن ایمان نہیں تھا اللہ پہ ایمان نہیں ہے اور اللہ کی آیتوں کا انکار کیا اس نے اور رسولوں کا اس نے مذاق اڑایا ہوگا تو ان کے سارے اچھے بھی اعمال ہوں گے وہ ضائع ہو جائے گا اس کا کوئی وزن نہیں کیا جائے گا اور ان کے مقابل جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے ان کے لیے جنت الفردوس کی مہمانی ہوگی یاد رکھو اگر تمام سمندر سیاہی بن جائے انک بن جائے تو ان کی سیاہیاں ختم ہو جائے انک تمہاری ختم ہو جائے گی مگر میرے رب کے کلمات پورے نہ لکھے جا سکیں گے اتنے کلمات ہیں میرے رب کے اور آگے فرمایا آپ اعلان کر دے کہ میں تم جیسا ہی بشر ہوں انسان ہی ہوں آج کچھ لوگ کہتے ہیں نا آپ علیہ وسلم انسان نہیں ہے وہ نور ہیں اس طرح سے بات کرتے ان کے لیے یہ آیت ہی کافی ہے کہ انہوں نے خود کہا کہ میں ایک بشر ہوں میں ایک انسان ہی ہوں تم جیسا ہی انسان ہوں اور ساتھ یہ بھی دلیل ہے ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں نور ہیں تو کفار جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور پہلے رسولوں کو مانتے کیوں نہیں تھے ان کا یہ کہنا تھا یہ تو انسان ہے تو ہم کیوں اس کی سنیں ہاں یہ تو فرشتہ نہیں ہے تو آج کیا پرابلم ہے آج لوگ کہتے ہیں انسان نہیں ہے یہ نور ہے ہاں تو یہ ساری چیزیں یاد رکھیں ان کے لیے دلیل ہے یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہی تھے لیکن فرق کیا ہے مگر مجھ پر وہی نازل ہوتی ہے انہوں نے کہا یہ فرق ہے مجھ میں اور تم میں تم سب کا معبود وہ ایک معبود ہیں جو اپنے رب کی ملاقات کے آرزو رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھے عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائے الحمد للہ رب العالمین یہاں پر سورہ کہف ہماری مکمل ہو گئی اوکے سورہ مریم سورہ نمبر یہ آتی ہے نائنٹین اور اس میں سکس رکو ہے اور نائنٹی ایٹ آیات آتے ہیں مریم مریم علیہ السلام کا نام جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ ان کا نام آتا ہے اور اس صورت میں چونکہ مریم علیہ السلام کے بارے میں ذکر ہے اس لیے اس کا نام سورہ مریم دیا گیا تو اس میں ماں بیٹے کا بھی ذکر ہے عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کا اور ان کے بارے میں عیسائیوں کے جو غلط عقائد ہیں اس کی تردید کی گئی ہے اور ان کی اصلاح بھی کی گئی ہے صرف تردید نہیں کی گئی ہے بلکہ ان کی اصلاح کی گئی ہے اور اس صورت کا جو خاص موضوع ہے وہ کیا ہے جو غلط عقائد ہے ان کی اصلاح کرنا اور ساتھ ساتھ یاہیا علیہ السلام کی ولادت کا بھی ذکر ہے کیونکہ ان کی بھی جو ولادت ہوئی تھی وہ خلاف معمول تھی ان کی جو ماں تھی وہ بانچ تھی اور یاہیا علیہ السلام پیدا ہوئے تو دونوں کی بھی اگر دیکھا جائے عیسیٰ علیہ السلام اور یاہیا علیہ السلام تو یہ غیر معمولی طور پہ ولادت ہوئی ہے چلے شروع کرتے ہیں رکو نمبر ون ہے آیا نمبر ون سے لے کے ففٹین تک جس میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے معجزانہ پیدائش کے بارے میں اس صورت کا آغاز حضرت ذکریہ علیہ السلام کی اس دعا سے ہوتا ہے جو انہوں نے اپنے بڑھاپے میں اور بیوی کے بانجھ ہونے کے باوجود ایک وارث کی جو دعا کی تھی بچے کے لیے دعا کی تھی اس سے شروع ہوتی ہے یہ سورہ جو خاندان یعقوب کا جانشین ہوں تو اس لیے انہوں نے دعا کی تھی اور یہ دعا قبول کی گئی اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما کر حضرت یاہی علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری بھی دی ان کو کہا کہ اس کا نام یحییٰ ہوگا یعنی اللہ نے خود نام یحییٰ رکھ دیا تھا اور اس صورت کے واقعات میں یہ بتلایا گیا ہے جو بھی واقعات آئیں گے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی خدا نہیں تھا کوئی نہیں اور نہ ہی خدا کا کوئی بیٹا ہے بلکہ سب انسان تھے اور اللہ کے پیغمبر تھے پھر رکو نمبر ٹو ہے آیا نمبر سکسٹین سے لے کے فورٹی تک ڈائریکٹ اس میں حضرت مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کا کچھ واقعہ آئے گا اور عیسیٰ علیہ السلام کیسے پیدا ہوئے مریم علیہ السلام کا ذکر فرمایا گیا کہ وہ جوان ہوئی تو فرشتہ انسانی شکل میں ان کے پاس آیا جبریل علیہ السلام آئے انسانی شکل میں اور ان کے سامنے کھڑے ہو گئے تو مریم علیہ السلام ڈر گئی کہنے لگی اگر تجھ میں ذرا بھی اللہ کا خوف ہے تو میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں فرشتے نے کہا میں فرشتہ ہوں اور تجھے بیٹا عطا کرنے کے لیے آیا ہوں مریم علیہ السلام نے کہا مجھے آج تک کسی انسان نے چھوا نہیں اور نہ ہی میں بدکار ہوں کہ مجھے کوئی بیٹا ہوں فرشتے نے کہا کہ اللہ کے حکم سے آپ کے یہاں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے ظاہری اسباب کے بغیر ہوگا وہ اور وہ اللہ کا ایک نشان ہوگا سب کے لیے ایک نشانی ہوگی پھر بچہ پیدا ہوا مریم علیہ السلام کو بہت صدمہ ہوا کیونکہ اب ٹینشن میں آ گئی کہ آپ قوم کے لوگ کیا کہیں گے تو کہنے لگے کاش مجھے پہلے ہی موت آ جاتی کہ یہ دن نہ دیکھنا پڑتا کیونکہ انہیں اب لوگوں کے تانوں کا خوف ہو گیا کہ میں کیسے منہ دکھاؤں کیا پوچھیں گے مجھے ارشاد ہوا غم نہ کر کھا پی اور اللہ کے لیے خاموش رہنے کی نظر مان لیں کیونکہ پہلے جو تھی قوم اس میں روزہ جو ہوتا تھا وہ چپ کا بھی روزہ ہوتا تھا شکر ہے ہمارے لیے چپ کا روزہ نہیں نہیں تو ہم کیسے رہتے پتہ نہیں تو چپ کا روزہ رکھنے کے لیے کہا گیا کہ تم خاموش رہو اور خاموش رہنے کی نظر مانو تاکہ ایک بار انسان خاموش ہو جائے تو کوشچن زیادہ کوئی کرتا نہیں اور پھر وہ زیادہ جتنے کوشچن ہوں گے اتنے فتنے بھی زیادہ ہوتے ہیں لوگوں نے جب مریم علیہ السلام کی گود میں بچہ دیکھا تو پھر وہ تانا دینا شروع کر دیے تیرا خاندان ایسا نہ تھا تیری ماں ایسی نہیں تھی سب کے بارے میں بولنا شروع کر دیا مریم علیہ السلام نے کیا کیا بچے کی طرف اشارہ کیا کہ یہ خود جواب دے گا تمہیں تم جو سوال کر رہے تو قوم نے کہا کہ گود کا جو بچہ وہ کیسے بولے گا اسے تو بولنے نہیں آتا ہے پھر بچہ خود بول اٹھا یعنی عیسیٰ علیہ السلام بولے یہ بھی ایک بڑا معجزہ تھا ان کے لیے انہوں نے یہ معجزہ دیکھے بھی کہ عیسیٰ علیہ السلام جو گود میں تھے گود کے بچے نیو بورن چائلڈ وہ بات کر رہے ہیں اور نارمل بات نہیں کر رہے تھے بڑے لوگوں کی طرح بات کر رہے تھے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں مجھے اللہ تعالیٰ نے کتاب دی ہے اور نبی بھی بنایا اور مجھے نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم دیا اور والدہ کے ساتھ حسن سلوک کا بھی حکم دیا ہے یہ ہے عیسیٰ ابن مریم کی شخصیت جو لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم جو عیسیٰ علیہ السلام تھے وہ نعوذ باللہ اللہ کی اولاد کہتے ہیں اللہ کا بیٹا کہتے ہیں لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ کیسے پیدا ہوئے وہ مریم کے ہاں غیر معمولی طور پر پیدا ہوئے بغیر باپ کے تم نے ان کو اللہ کا بیٹا ہی بنا دیا حالانکہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کسی کو بھی بیٹا بنانے سے پاک ہے اور یاد رکھو سیدھا راستہ یہی ہے کہ میرا اور تمہارا رب اللہ ہے سب اسی کی عبادت کرو اور سب کو اسی کی طرف لوٹنا ہے ہم سب کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے پھر رکو نمبر تھری ہے آیا نمبر فورٹی ون سے لے کے ففٹی تک جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زندگی کے چند واقعات بیان کیے گئے ہیں اس رکو میں فرمایا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح اپنے والد کو توحید کا درز دیا کس طرح انہوں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی اور وہ سچے نبی تھے انہوں نے اپنے والد سے کہا ابا جان جو سنتے اور دیکھتے نہیں اور تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتے تم ان کی پوجا کیوں کرتے ہو یہ تو بت ہے ان کو نہ بولنے آتا ہے نہ سنائی دیتا ہے تو یہ تمہاری دعا کیسے قبول کریں گے میرے پاس ایسا علم ہے جس کا تمہیں بھی علم نہیں ان کے والد صاحب کو بتا رہے ہیں کہ ہاں، تمہارے پاس وہ علم نہیں ہے جو اللہ نے مجھے علم دیا ہے میری پیروی کرو تاکہ میں سیدھا راستہ دکھاؤں اور شیطان کی پوجا نہیں کرو اس کی پیروی نہ کرو مجھے خطرہ ہے کہ تم شرک کر کے اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کا مستحق بناؤں گے کیونکہ جو بھی شرک کرے گا وہ عذاب کے اندر آنے والا ہے گھیرے جانے والا ہے تو باپ نے کہا ابراہیم ان حرکتوں سے باز آ جا الٹا جو باپ تھے وہ ابراہیم علیہ السلام کو ڈانٹ ڈپٹ کرنے لگے تو مجھے میرے معبودوں سے ہٹانا چاہتا ہے اگر تو باز نہ آیا تو پتھر مار کر تجھے ہلاک کر دوں گا یعنی خود کا باپ اس طرح بات کر رہا ہے اتنی ان کے دلوں میں بدھ کی محبت بسی رچی ہوئی تھی کہ اپنے بچے کو تو انہوں نے ایسی بات کہہ دی کہ ہلاک کر دوں گا تجھے پتھر مار کے ہلاک کروں گا ذرا بھی انہوں نے ہمدردی نہیں دکھائی اور تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جا یعنی گھر سے ہکال دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا تمہیں آخری سلام گڈ بائی کر رہے تھے ہاں میں تمہارے لیے اپنے رب سے بخشش مانگوں گا میں دعا کروں گا تمہارے لیے مغفرت کی اب انہوں نے جو دعا کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں دعا کروں گا پرومس کیا تھا اس لیے انہوں نے دعا کی ورنہ کوئی بھی ہو کافر اگر کسی کا باپ ہے ماں ہے تو ان کے لیے دعا نہیں کی جائے گی لیکن بعد میں ابراہیم علیہ السلام کو جب پتہ چلا کہ یہ اللہ کا دشمن ہے میرا باپ تو پھر انہوں نے معافی بھی مانگی میں تمہارے مشرقانہ عقیدے سے بیزار ہوں کیونکہ بچپن سے دیکھ رہے تھے بتوں کی پرستش جب ابراہیم علیہ السلام ان سے الگ ہو گئے تو ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب سے نوازا باپ نہیں تو کیا ہوا بچہ ایسا مل گیا نیک ہاں، اسحاق اور اسحاق کے جو بچے تھے اس میں سے ایک یعقوب علیہ السلام انہیں نبوت بھی عطا کی یعنی کتنے دیکھے درجات اپنی بہت سی رحمتیں عطا کی اور ان کا ذکر خیر بلند کیا آج بھی ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر یہ میجر ریلیجنس میں آج بھی لوگ لیتے ہیں اور سب مانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے پروفیٹ تھے رسول تھے پھر رکو نمبر فور ہے آیا نمبر ففٹی ون سے لے کے سکسٹی فائیو تک جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور حضرت ادریس علیہ السلام وغیرہ کے بارے میں بھی ہیں اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ وہ چنے ہوئے رسول تھے اور نبی بھی تھے رسول پلس نبی رسول جو نئی کتاب لے کے آتا ہے نبی جو پرانی جو پہلے جو رسول رہتے ان کی اتباع میں وہ کتاب کنٹینیو کی جاتی ہیں تو دونوں تھے وہ اللہ نے موسا علیہ السلام سے کوہ طور پر کلام کیا بات کی ڈائریکٹ اتنا شرف ان کو حاصل ہوا کہ ڈائریکٹ انہوں نے اللہ سے بات کی اور اللہ نے اپنے رحمت سے انہیں ہارون علیہ السلام بھائی نبی بھی عطا کیے کیونکہ ان کے جو بھائی تھے ہارون علیہ السلام وہ بھی نبی تھے اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وہ کہ وعدے کے سچے تھے اسماعیل علیہ السلام جو وعدہ کرتے تھے اس کے سچے تھے وہ گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم بھی دیتے تھے وہ اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے پھر آگے فرمایا ادریس علیہ السلام بھی سچے پیغمبر تھے اللہ کا ارشاد ہے کہ یہ سب آدم نوح اور حضرت ابراہیم علیہ السلام و یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی تھے یہ سارے جو نبی رسول تھے یہ سب یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اللہ کی آیات کو سن کر روتے تھے سجدے میں گر جاتے تھے ان کے بعد ان کے برے جانشین آئے جنہوں نے نماز ضائع کر دی یا تو پڑھتے ہی نہیں یا پڑھے تو وقت پہ نہیں یا تو ڈنڈی مار دیتے ہیں جلدی جلدی کر دیتے ہیں تو انہوں نے نماز ضائع کر دی اور خواہشات کے پیچھے چلنے لگے ہاں توبہ کرنے والے اور اچھے نے کام کرنے والے جنت کے مستحق ہوں گے اور ہمیشہ سدا بہار جنت میں وہ رہیں گے جس کا وعدہ اللہ نے اپنے بندوں سے کر رکھا ہے تو اس میں ہمیشہ رہیں گے اس جنت کے وارث ہمارے کون ہوں گے پرہیزگار بندے جو اللہ کے پرہیزگار متقی بندے ہیں وہ جنت کے وارث ہوں گے پھر رکو نمبر فائیو ہے آیا نمبر سکسٹی سکس سے لے کے ایٹی ٹو تک جس میں آخرت کا انکار کرنے والوں کی بہ بہکی باتوں کے بارے میں ہے آخرت کے منکر کہتے ہیں کہ کیا میں مرنے کے بعد پھر زندہ کر لیا جاؤں گا یہ کیسے ممکن ہے کہ میں پاؤڈر ہو جاؤں ریزا ریزا چوڑا چوڑا ہو جاؤں اور پھر زندہ کر لیا جاؤں فرمایا کہ اس کو یاد نہیں کہ جب یہ کچھ نہ تھا تو ہم نے اسے پیدا کیا اس کے پیدا ہونے سے پہلے کئی سال پہلے وہ تھا کدھر لیکن اللہ نے پیدا کیا نا اور قیامت کے دن ہم ان آخرت کے انکار کرنے والوں کو اور ان کے پیشوا شیطانوں کو جہنم کے گرد لا کر ان کے گھٹنوں کے بل گرا دیں گے سوچے کتنی ذلت ہوگی ایک تو ایک انسان ایسے ہی گر جاتا ہے لیکن گھٹنوں کے بل گھسیٹتے گھسیٹتے کوئی جائے تو اور ذلت کی بات ہوتی ہے تو ان کو گھٹنوں کے بل گرا دیا جائے گا پھر ان کو درجہ بدرجہ جہنم میں جھونک دیں گے مگر پرہیزگار اس سے بچا لیے جائیں گے ان کو نہیں اس طرح کیا جائے گا ان کو ذلیل نہیں کیا جائے گا اور ظالم جہنم میں گرا دیے جائیں گے منکرن آخرت ایمان والوں پر تنقید کرتے تھے کرٹیسائز کرتے تھے اس دنیا میں کہ دیکھو دنیا میں شان و شفقت میں کون بڑا ہوا اس طرح سے وہ لوگ کوشچن کرتے تھے کہ تم دیکھو غریب اور ہم دیکھو ہمارے پاس سب کچھ ہے تو دیکھو کون زیادہ بڑا ہے کون شان و شوکت میں بڑا ہے فرمایا ان کو بتا دو جو ایسی باتیں کرتے ہیں بہکی بہکی ان کو بتا دو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مہلت دی ہوئی ہے اول تو تم دنیا میں عذاب میں مبتلا ہوں گے اور اگر بچ بھی گئے سپوز کہ تم کو اس دنیا میں عذاب نہیں بھی ملا تو قیامت کے دن پکڑ لیے جاؤں گے تمہاری پکڑ قیامت کے دن ہوگی اور وہ بھاری پکڑ ہوگی البتہ ایمان والوں کی نیکیاں آخرت میں کام آئے گی آخرت کا انکار کرنے والے کہتے ہیں کہ ہم دنیا اور آخرت دونوں میں مال اور اولاد سے نوازے جاتے رہیں گے ان کی غلط فہمیاں ہیں کہ یہ سوچ رہے ہیں لوگ فرمایا جن کا ذکر یہ لوگ کر رہے ہیں مال دولت یہ سب اور اولادیں ان کے وارث تو ہم ہوں گے ایک دن یہ لوگ بھی ختم ہونے والے باقی کیا بچے گا لاسٹ میں تو اللہ کا ہی سب کچھ ہے اور ان کو تنہا اکیلے ہمارے پاس آنا ہوگا ان کے جو خود ساختہ معبود ہیں آخرت میں ان کے کچھ بھی کام نہ آئیں گے کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا پھر سورہ مریم کا لاسٹ رکو ہے رکو number six and number eighty three سے لے کے نائنٹی ایٹ تک جس میں بتایا گیا کہ نہ کوئی اللہ کا شریک ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے شیاطین کافروں کو انکار آخرت پر اکسا رہے شیطان اکساتے رہتے ہیں اس کو بولتے رہتے ہیں کہ یہ آخرت ہے ہی نہیں اس کا انکار کر دو اللہ نہیں ہے یہ ساری چیزیں شیطان ان کے دلوں میں ڈالتا ہے آپ آپ فکر نہ کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے ہم نے ان کی گنتی کر لی ہے کون کیا بول رہا ہے سب لکھا گیا ہے مجرموں کو پیاسے جہنم کی طرف ہانک کر لایا جائے گا یعنی بالکل وہ تھرسٹی رہیں گے پیاسے رہیں گے اور ان کو گھسیٹ کے ہانک کے لے جایا جائے گا جیسے گائے بکریوں کو لے جاتے ہیں نا ان ظالموں نے اللہ کے لیے اولاد تجویز کی ہے نا باللہ کہتے ہیں رحمان یعنی اللہ بیٹا رکھتا ہے یہ اتنی سخت بیہودہ بات ہے کہ آسمان پھٹ پڑے زمین شک ہو جائے اور پہاڑ گر جائے لیکن ہم یہ باتیں سن کے بھی اور لوگ جب بولتے بھی ہیں ہم ہماری اتنی بھی ہمت نہیں ہوتی کہ ہم ان کو کچھ جواب دے سکیں یہ اتنی بڑی بات وہ لوگ کرتے ہیں ایک گالی کے طور پہ ہوتا ہے کہ کسی نے اگر ایسا کہا کہ اللہ نعوذ باللہ بیٹا رکھتا ہے سنو اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائیں زمین اور آسمان میں سب اس کے بندے ہیں کوئی اللہ کا بیٹا نہیں ہے اللہ اکیلا ہے اور آگے فرمایا اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے لیے اور اچھے کام کرنے والوں کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا ہم کہتے ہیں دیکھیں کبھی کبھی ہم دین کا کام کرتے ہم کہتے ہیں سب ہمارے الٹا خلاف ہو گئے ہمارے گھر والے خلاف ہو گئے رشتہ دار خلاف ہو گئے کیونکہ ہم دین کا کام کرتے ہیں لیکن انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ ہی ان کے دلوں میں پیار ڈال دے محبت ڈال دے یہ بھی ہوتا ہے کبھی تو ایمان کے ساتھ اچھے اعمال بھی شرط ہے یہ اگر کریں گے تو پھر انشاءاللہ لوگوں کے دلوں میں بھی آپ کی محبت بیٹھ جائے گی قرآن مجید کے نزول کا مقصد ایمان والوں کو خوشخبری دینا ہے اور ہر دھرم جھگڑالو لوگوں کو ڈرانا ہے جو نہیں مانتے اس کو ڈرانا ہے ہر دھرم جو لوگ ہیں وہ غور کیوں نہیں کرتے کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قومیں ہلاک کی بہت ساری قومیں ان کو پتہ بھی ہیں اور وہ دیکھتے بھی ہیں آتے جاتے کھڈرات ان کے تو کتنی ہی ہم نے بستیاں ایسی ہلاک کر دی جن کا آج نہ کہیں نشان ملتا ہے نہ ان کی کوئی بھنک کوئی آہٹ ہو سن سکتے ہیں کہاں گئے اتنے تکبر کرنے والے گھمنڈ کرنے والے جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں ان کی آوازیں کہاں گئی کہاں مٹی تو یہاں پر ہم نے سورہ مریم کمپلیٹ کر دی الحمد للہ اب سورہ توحہ یہ بیس نمبر سوراتی اس میں ایٹ رکو ہے اور آیات ون تھرٹی فائیو آتے ہیں توحہ یہ حروف مقطعات میں سے ہیں اس کا مطلب ہمیں نہیں پتہ وہ اللہ عالم اللہ نوز بیسٹ کہ اس کا کیا مطلب ہے لیکن اس کا بتایا نہیں گیا اس لیے ایز اٹ از ہم کہیں گے کہ یہ توحہ ایک حروف مقطعات میں سے ہیں اور پہلی آیت توحہ آتی ہے اس لیے اس صورت کا نام پہچان کے لیے توحہ رکھا گیا ہے یہ صورت مکہ مکرمہ میں سور مریم کے بعد ہی نازل ہوئی آپ دیکھیں نزول اعتبار سے بھی آپ دیکھیں کہ سور مریم کے بعد اور ایون ریسائٹیشن میں بھی یا کتاب میں بھی ہمارے جو مصحف ہے اس میں بھی اسی سیریز میں آتی ہیں کرات میں اس وقت یہ جو نازل ہوئی اس وقت بہت لوگ دین کے دشمن بن گئے تھے بہت کٹھر دشمنی ہو گئی تھی کیونکہ دین کا کام چل رہا تھا اس صورت میں اول سے آخر تک تسلی کا پیغام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ کوئی غم نہ کریں دیکھیں ایسا ایسا ہوا ایسا ہوتے رہے گا تو ان کو تسلی دی گئی ہے اور مختلف عقائد و اعمال بھی ذکر کیے گئے چلے شروع کرتے ہیں رکو نمبر ون ہے آیا نمبر ون سے لے کے ٹوینٹی فور تک جس میں قرآن کا نزول اور حضرت علیہ السلام کے معجزات کے بارے میں آتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے یہ کتاب اس لیے نہیں اتاری کہ آپ مشقت میں پڑھیں یعنی یہ اس لیے نہیں اتاری کہ جو لوگ نہیں ماننا چاہتے آپ ان کو زبردستی منوا کر چھوڑیں یہ مشقت میں آپ کو نہیں ڈالا گیا یہ تو صرف یاد دہانی ہے تاکہ جس کے دل میں اللہ کا کچھ خوف ہو وہ اسے سن کر ہوش میں آ جائے یہ کتاب آسمانوں اور زمین کے خالق کی اتاری ہوئی ہے کسی انسان نے نہیں اتاری بلکہ اللہ وہ خالق ہے اسی نے اتاری اسی نے نازل کی وہ کون ہے جو ہر شے کا مالک ہے اور وہ کھلی اور چھپی باتوں کا جاننے والا ہے اچھے ناموں والا ہے اس نے یہ کتاب اتاری ہے اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اس کی وضاحت کے لیے بیان کیا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے مقابلے میں دیکھا جائے تو کمزوری تھے اتنی پاور نہیں تھی اس کے باوجود بھی فرونیوں پر اللہ کے عزن سے وہ غالب آ گئے تھے بالکل اسی طرح یہاں پر تسلی دی جا رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ بلاخر آپ ہی غالب آنے والے ہیں آپ غم نہ کریں اب یہ سورہ بھی اتری تھی کب جب بہت زیادہ مخالفت ہو رہی تھی تو اب بتایا جا رہا ہے دیکھو اوسا علیہ السلام کمزور تھے پھر ان کے بہ نسبت تو وہ بھی وہ اس وقت غالب آئے تو آگے آپ بھی آنے والے ہیں اور ان کے مخالفین مغلوب ہوں گے جو اس کے خلاف بات کریں اور کام کریں وہ مغلوب ہونے والے ہیں موسا علیہ السلام کا کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے جو ہم کلامی تھا اس کے بارے میں بھی آتا ہے حکم ہوا کہ اللہ کی عبادت کرو اللہ نے کہا میری عبادت کرو اور قیامت پر ایمان لاؤ کہ اس دن ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ ملے گا جو بھی جو کچھ کرے گا اس کا بدلہ اسے قیامت کے دن ملنے ہی والا ہے موسا علیہ السلام کو دو معجزے ملے ایک تو آسا نیاسا جو وہ لیتے تھے اور زمین پہ پھینکتے تھے تو اللہ کے حکم سے کیا ہوتا تھا سانپ بنتا تھا ڈنڈا جیسا تھا لکڑی جیسی تو وہ سانپ بن جاتا اور دوسرا ان کو یہ ملا تھا ید بیدا ید کا مطلب ہے ہاتھ پیدا سفید تو جب وہ بغل کے اندر ہاتھ ڈالتے اور باہر نکالتے تو وہ چمکتا ہوا نکلتا یہ دو معجزے دیے گئے فروکو نمبر ٹو ہے آئنبر نمبر 24 سے لے کے 54 تک جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام اور فرون کے دربار میں جب گئے تھے تو کیا ہوا تھا اس کے بارے میں آتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے اس عظیم مشن کی آسانی کے لیے شرِ صدر کی دعا مانگی کون سی ہے جو ہم ہمیشہ پڑھتے ہیں ربش رحلی صدری و یسر وحل عامری من مل یفقہ قولی تو یہ دعا انہوں نے کی کہ میرا سینہ کھول دے ربش رحلی صدری و یسر لی عمری اور میرے امور کو آسان کر دے تاکہ وہ میری بات صحیح سمجھ سکے اور زبان ان کی جو تھی کہتے ہیں کہ وہ تھوڑا حق لاتے تھے لیکن یہ دعا پڑھنے کے بعد وہ گرا کھل جاتی تھی ان کی تو انہوں نے یہ دعا بھی کی اور ساتھ ساتھ آسانی کے لیے اور کیا کیا ہارون علیہ السلام کو بطور مددگار پیغمبر بھیجنے کے لیے اللہ سے کہا کہ میرا ایک مددگار میرا بھائی بھیج دینا یہ درخواست کی تاکہ میرا مشن آسان ہو جائے اور فرمایا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام تم پر ہمارے پہلے بہت سے انعامات ہوئے ہیں اللہ نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ اور بھی یاد کرو کہ میں نے کتنے کتنے انعامات تم پر کیے تم جب پیدا ہوئے تھے فرونی بن اسرائیل کے جو بچے تھے ان کو قتل کر رہے تھے فرون کیا کرتا تھا ایک سال کے بچوں کو قتل کرتا تھا نیکسٹ والے بچوں کو چھوڑ دیتا تھا اب جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اس وقت وہ قتل کا سال تھا تو اس سے بھی اللہ نے نجات دی اور پھر اور کیا کیا ہم نے تمہاری والدہ کے دل میں بات ڈالی کہ بچے کو صندوق میں ڈال دے اور دریا میں اس کو بہا دیں کیونکہ یہ ایک اللہ کی پلاننگ تھی کہ کس طرح علیہ السلام کو بچایا جائے تو انہوں نے یہی کام کیا جو اللہ نے ان کے اندر یہ بات ڈال دی تھی والدہ کے مصع علیہ السلام کے والدہ کے تو انہوں نے کیا کیا صندوق میں ڈال کے ان کو وہ دریا میں باہر دیا پھر لاسٹ میں پھر وہ آخر میں وہ فرعون کے ہی گھر کے قریب پہنچے اور پھر وہ کسی نہ کسی طرح ان کو نکال دیا گیا اور ان کے ہی گھر میں پل رہے تھے ایسی تدبیر فرمائی کہ تمہیں تمہارے دشمن اور اپنے دشمن کے گھر میں پالا وہیں پہ پل رہے تھے دشمن کے گھر میں ہی پلے فرعون کے دل میں تمہاری محبت ڈالی خود ایسے بچے تھے موسیٰ علیہ السلام کہ اگر کوئی دیکھتا تو بھی ان سے پیار کرتا اتنی معصوم ان کا چہرہ تھا تو وہ ایون فرعون اتنا جلاد ہونے کے باوجود اس کے دل میں بھی موسیٰ علیہ السلام کی محبت آ گئی کہ اللہ کے ہی ہاتھ میں ہر ایک کا دل ہوتا ہے نا اللہ چاہے تو کسی کے دل میں ہماری محبت ڈال دے پھر تمہیں ماں کی طرف لوٹا دیا اب ہوا یہ کہ کئی دائیوں کو بلایا گیا دودھ پلانے کے لیے کیونکہ چھوٹے بچے تھے لیکن موسیٰ علیہ السلام نے دودھ پینے سے انکار کر دیا کسی دائی کا انہوں نے دودھ نہیں پیا تو پھر بہن نے کیا کیا بہن کو سب پتا تھا کہ کہاں بھائی ہے کہاں تک پہنچا ہے تو بہن نے پھر ان فرونیوں سے کہا کہ میں ایک گھر بتاؤں جو اس کی خیر خواہی کے ساتھ اس کو دودھ پلائے گی اور اس کی پرورش کرے گی تو فرونی جو تھے وہ اس بہن کے ساتھ چلے گئے اس گھر میں یعنی علیہ السلام کے ماں کے پاس چلے گئے اور دیکھا کہ علیہ السلام ان کا دودھ پی رہے ہیں تو پھر انہوں نے معاملہ طے کیا کہ وہ جو مص علیہ السلام کی ماں ہے اس کو ہم اجرت دیں گے اور اجرت پہ یہ دودھ پلائے گی حالانکہ ان کو نہیں پتہ تھا یہ علیہ السلام کی ماں ہیں تو اس طرح سے علیہ السلام کو ملا دیا گیا اپنے ماں کے پاس تو یہ سب اللہ کی پلاننگ سے ہوا پھر اور کیا اللہ نے ان کے لیے کیا تھا اور کیا انعامات تھے تم نے جوان ہو کر ایک شخص کو مار ڈالا تھا اب اسرائیل اور اسرائیل کا ایک آدمی اور فرونی کا ایک آدمی دونوں میں جھگڑے ہو گئے تو غلطی سے موسا علیہ السلام نے اس فرونی کو مار دیا ایک ڈھونسا مار دیا حالانکہ ان کا انٹینشن اس کو ختم کرنا نہیں تھا بلکہ غلطی سے ہو گیا تو پھر انہوں نے مار دیا تو پھر اس سے بھی اللہ نے بچا لیا تھا پھر ہم نے تمہیں نجات دی اس غم سے اب فرعون کے پاس تم جاؤ آڈر آ گیا ہے کہ اب جاؤ تم فرعون کے پاس کیوں دعویٰ کرنے کے لیے اسے نرمی کے ساتھ سمجھاؤ یعنی اتنا جو جلاد انسان تھا فرعون اس کے پاس بھی نرمی سے بات کرنے کہا گیا اور اسے کہو کہ تمہیں اللہ کا رسول مان لے کہ موسیٰ علیہ السلام رسول ہے اس بات کو وہ مان لے فرعون اور بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ بھیج دے کیونکہ غلام بنائے ہوئے تھے یہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام فرعون کے پاس چلے گئے اور اسے بتائے کہ میرا رب وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اب یہ فرعون جو تھا وہ اپنے آپ کو رب کہتا تھا تو پھر انہوں نے پوچھا اچھا بتاؤ تمہارا رب کون ہے تو وہی انہوں نے جو دلیلیں تھی دی کہ ہمارا رب تو وہ ہے جو جس نے زمین کو بچھونا بنایا کیا پھر انہوں نے بچھونا بنایا ہے پھر آسمان سے بارش برسایا پھر مختلف اقسام کے پیداوار پانی کے ذریعے نکالے وہی سب کو موت دے گا کسی کے ہاتھ میں موت نہیں ہے بلکہ اللہ کے ہاتھ میں موت ہے اور پھر اسی مٹی سے سب کو زندہ کر کے نکالا جائے گا وہ ہے ہمارا رب تو یہ دلیل دیا انہوں نے رکو نمبر تھری ہے آیا نمبر ففٹی فائیو سے لے کے سیونٹی سکس تک جس میں جادو کی شکست ہوتی ہے اور جادوگروں کا ایمان اس کے بارے میں آتا ہے فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی بات نہ مانی ان سے کہنے لگا کہ تم جادوگر معلوم ہوتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات ملے تھے آسا اور ید بیدہ وغیرہ تو ان کو دیکھ کر ان معجزات کو دیکھ کر فرون کہنے لگا کہ یہ تو ہمیں جادو معلوم ہوتا ہے ہم تمہارا مقابلہ کریں گے اس نے ملک بھر سے جادوگروں کو اکٹھا کر لیا تاکہ کمپٹیشن ہو جائے کہ کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے مگر موسا علیہ السلام کے آسان جادوگروں کی تمام رسیاں اور لاٹھیاں کھا لی یہ معجزہ دیکھ کر جادوگر ایمان لائے ان کو سمجھ میں آیا کہ یہ جادو نہیں ہو سکتا فرون نے ان کو قتل کرنے اور سولی پر چڑھانے کی دھمکی دی تو انہوں نے کہا جو تیرے جی میں آئے کر لے ہم ڈرنے والے نہیں تجھ سے ہم تو اپنے رب پر ایمان لا چکے اب ہمیں کسی کا ڈر نہیں ہے یہ ہوتا ہے ایمان ایک چیز انہوں نے ایسی دیکھی اور جھٹ سے ایمان لائے اور کوئی ڈر نہیں رکھے کسی کا تو یہ سچا ایمان ہوتا ہے یہ تمہاری سزا جو تم دینے والے ہو پھر ان سے کہا ان جادوگروں نے کہ یہ جو تم سزا دینے والے وہ عارضی ہے ٹیمپرری ہے پرماننٹ نہیں ہے مجرم آخرکار آخر کار جہنم میں جائیں گے جو بھی جرم کریں گے اور ایمان والے سدا بہار جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہوں گے تو کتنا ان کا اسٹرانگ ایمان تھا پھر رکو نمبر فور ہے آئے نمبر سیونٹی سیون سے لے کے ایٹی نائن تک جس میں تاریخ بدی اسرائیل کا ایک باب آتا ہے اللہ تعالیٰ نے موسا علیہ السلام کو فرمایا کہ اسرائیلیوں سمیت مصر سے ہجرت کر جائیں ان کو لے کے اب ایجپٹ کی طرف جائے مصر کی طرف جائیں تو کیا ہوا فرعون نے پھر پیچھا کرنا شروع کیا جب پتہ چلا یہ لوگ نکل گئے ہیں اب یہ غلام ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے تو انہوں نے پیچھا کیا اور اپنے لشکر سمیت بحر کلزم میں ڈوب مرا اب یہ بھی دیکھے بہت بڑا معجزہ تھا سمندر ایک ہی ہے جب موسا علیہ السلام اسرائیلیوں کے ساتھ وہی سمندر پار کر رہے تھے تو وہ سمندر کا جو پانی تھا وہ سکھا دیا گیا اس کو زمین بنا دیا گیا لیکن وہی سمندر جب فرونی اس میں آ گئے فرونی نے پار کرنا چاہا تو وہ سمندر اپنے پہلی حالت میں آ گیا یعنی وہ پورا پانی پانی ہو گیا اور یہ سب کچھ اللہ کے عزن سے ہو رہا تھا یہ بہت بڑا معجزہ تھا اگر سبق لینا چاہے تو یہ سب سے بڑا معجزہ تھا فرونی اندر انٹر کیے تو اس میں سارے کے سارے فرونی ڈوب گئے اور اللہ کا ارشاد ہے کہ اے بنی اسرائیل یاد کرو ہم نے تم پر کتنے احسانات کیے تھے تمہارے دشمن سے تم کو نجات دی تمہارے لیے من اور سلوا کی صورت میں کھانے کا بھی انتظام کیا انہیں ریڈی میڈ کھانے بھی ان کو مل رہے تھے کوئی پکانے وغیرہ کی ضرورت نہیں تھی یا ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں تھی اور تاکید کر دی کہ حد سے نہ بڑھنا مگر موسا علیہ السلام کوہ تور پر جب گئے تو انہوں نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی موسا علیہ السلام نے واپس آ کر شدید غصے کا اظہار کیا کہ اے میری قوم کیا تمہارے رب نے تم سے اچھے وعدے نہیں کیے تھے یہ کیا کر رہے ہو کس کی پوجا کر رہے کیا میں زیادہ دیر تمہارے پاس سے دور رہا ہوں کچھ دنوں کے لیے میں گیا اور تم نے یہ کام شروع کر دیا تم نے میرے ساتھ وعدے خلافی کر کے اپنے آپ کو عذاب کا مستحق کیوں بنایا جو بھی ایسا کام کرے گا اللہ کے علاوہ کس کی پوجا کرے گا کس کی عبادت کرے گا وہ عذاب کا مستحق ہوگا اس پہ عذاب آنے والا ہے پھر رکو نمبر فائیو ہے آیا نمبر نائنٹی سے لے کے ون ہنڈریڈ فور تک جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام اور سامری کے بارے میں آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے بڑے غصے کے ساتھ کہا تم نے میرے بعد انہیں گمراہی سے کیوں نہ روکا یہ جو پوجا کیے اس سے پہلے کہ تم ان کو روکتے تو یہ پوجا نہیں کرتے تو انہوں نے کہا یعنی ہارون علیہ السلام نے کہا اے میرے ماں کے بیٹے میری داڑھی اور سر کے بال نہ پکڑے کیونکہ موسا علیہ السلام نے یہ دو چیز پکڑی ہوئی تھی غصے کی وجہ سے ڈانٹ رہے تھے میں اس بات سے ڈرا کہ آپ یہ نہ فرمائیں کہ سارے گروپس میں تم نے تفرقہ ڈال دیا اس لیے میں ڈر گیا تھا پھر موسا علیہ السلام نے بچڑا بنانے والا جو تھا سامری سامری کی وجہ سے یہ بچڑا بنایا گیا اس نے سارے گولڈ وغیرہ جو سب کے زیور وغیرہ تھے وہ میلٹ کر کے وہ بچڑا بنایا ہوا تھا تو سامری سے کہا کہ تو نے پوری قوم کو گمراہ کیا یہ تو نے کیا کیا اب دفع ہو جائے یہاں سے زندگی بھر تجھے یہی پکارتے رہنا ہے کہ مجھے نہ چھونا مجھے نہ چھونا اب یہ ایک بیماری تھی یا کیا تھی الگ الگ تفسیریں اس میں آئی ہیں جو سامری تھا کہتے ہیں کہ اس کو کوئی ٹچ بھی کرتا تھا یا وہ خود بھی اتنی ہٹ اس میں ہو گئی تھی یعنی اس کے باڈی میں کہ اگر کوئی ٹچ کرتا تو ٹچ کرنے والے کو بھی چٹکے لگتے تھے اتنی ہٹ تھی اور اس کی ہٹ اور بڑھ جاتی تھی کہنے کوئی ٹچ کر رہا ہے تو اس کی ہیٹ جو ٹیمپریچر تھا وہ پہلے سے ہی گرم اس کی باڈی تھی تو جب کوئی ٹچ کرتا تو اور گرم ہو جاتا اور ویسے بھی جو اسرائیلی لوگ تھے وہ بڑے بدماش تھے وہ جان بوجھ کے اس کو ٹچ کرتے ہیں اور دیکھتے تھے دیکھ دیکھو ٹچ کر کے دیکھو کیسا کرتا ہے تو وہ ہمیشہ بولتا تھا کہ مجھے چھونا نہیں مجھے چھونا نہیں اس طرح سے اس کو یہ عذاب دیا گیا اس دنیا میں بھی کہ اس نے ایسی چیز کی کہ کسی اور نے نہیں کی تھی تو یہ حرارت بڑھنے کی وجہ سے وہ یہ کہتا تھا کہ مجھے نہ چھو اور جو چھوتا تھا اس کو بھی چٹکے لگتے تھے ایک اور تفسیر میں آتا ہے کہ جو سامری کو چھوتا تھا اس کو بھی بخار آتا تھا اور سامری کو بھی بخار آتا تھا اگر کوئی اس کو چھوتا تھا یعنی دونوں کو ہاتھ لگانے والے کو بھی اور جس کو ہاتھ لگایا جا رہا ہے یعنی سامری کو تو اس کو بھی بخار آ جاتا تھا اس طرح بھی تفسیر ملتی ہیں بہرحال الگ الگ تفسیر آئی ہوئی ہیں تو میں نے کچھ آپ کو بتا دی پھر موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے کہا اے سامری اپنے جھوٹے معبود کو دیکھ ہم اس کو جلا دیں گے اور ریزا ریزا کر کے دریا میں بہا دیں گے یاد رکھ سب کا معبود وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں یہ تو نے جو اسٹیچو بنایا ہے وہ معبود نہیں ہے اس کے ساتھ شرک کرنے والے آخرت میں پتھرائی ہوئی آنکھوں کے ساتھ آئیں گے جیسے آنکھ کھلے کے کھلے رہتے ہیں نا دیکھتے ہی رہتے ہیں ایسے آئیں گے اور وہ دنیا کے تمام عیش و عشرت کو بھول جائیں گے اب یہاں پر اتنے عائش و عشرت میں ہیں مزے کر رہے ہیں اور دوسروں کو جو غریب جیسے رہتے ہیں دیندار ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ تمہارے پاس کیا ہے دیکھو ہم سے اللہ خوش ہیں لیکن وہاں اپنے عائش و عشرت کو بھول جائیں گے پھر رکو نمبر سکس سے آیا نمبر ون ہنڈریڈ فائیو سے لے کے ون ہنڈریڈ ففٹین تک جس میں قیامت کا ایک منظر اور نزول قرآن کے بارے میں ہے قیامت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ انہیں بتا دیں پہاڑوں کو میرا رب دھول بنا کر اڑا دے گا آج پہاڑ اتنے اسٹرانگ نظر آتے ہیں نا پتھر وغیرہ بھی ہیں نا پہاڑ وہ دھول بن لیں گے مٹی بن جائیں گے اور زمین کو ہموار چٹیل میدان بنا دیا جائے گا پورا پلین اس میں کوئی بھی پہاڑ وغیرہ نہیں اس روز تمام آوازیں رحمان کے آگے دب کر رہ جائے گی کسی کی بھی آواز نہیں آئے گی سب خاموش ایک سر سراہٹ کے سفا کچھ نہ سنو گے بس وہی ایک آہٹ آواز آئے گی آہٹ کی باقی کچھ آواز نہیں آئے گی وہاں اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کام نہ دے گی جسے اللہ سفارش کی اجازت دے وہی سفارش کر سکے گا شرک ظلم کا بوجھ اٹھانے والے نامراد ہوں گے اور جو شخص نیک عمل کرے گا اس کو کسی ظلم یا حق تلفی کا خطرہ نہ ہوگا تو نیک عمل بھی ایمان کے ساتھ ضروری ہے پھر آگے فرمایا قرآن مجید ہم نے عربی زبان میں نازل کیا ہے اس میں وعید کی باتیں انہیں سمجھانے اور ڈرانے کے لیے اتاری ہیں جب تک وہی کا نزول پورا نہ ہو جائے آپ پڑھنے میں جلدی نہ کریں اب اس کے بارے میں مفسرین نے بتایا کہ الگ الگ تفسیریں ایک تو انہوں نے یہ بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلد کرتے تھے کیونکہ جلدی جلدی پڑھنے کی کوشش کرتے تھے تاکہ جلدی حفظ کر لیں ان آیات کو اور کچھ نے کہا کہ بھول جانے کے ڈر سے وہ جلدی پڑھنا شروع کرتے تھے انہیں جبریل علیہ السلام سنا رہے تو ساتھ ساتھ وہ بھی پڑھ رہے ہیں اس لیے بہت سارے جو فقہ جو عالم ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو کوئی پڑھ رہا یا آپ نے کرات لگائی ہوئی ہے تو ساتھ ساتھ آپ نہیں پڑھیں بلکہ غور سے سنیں کہ کیا پڑھا جا رہا ہے تاکہ سمجھ میں آئیں اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں کیونکہ اس آیت میں کہا گیا کہ جب پڑھا جائے تو تم جلدی نہ کرو اپنی زبان کو حرکت نہ دو دعا کریں اے میرے رب میرے علم میں اور اضافہ فرما رب زدنی علما کسی چیز کے لیے اضافے کی دعا نہیں بتائی گئی لیکن علم میں زیادہ سے زیادہ ہمیں اضافہ کرنا ہے اس کی دعا بتائی گئی کہ اضافے کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ علم میں اضافہ ہو اور ہمیں علم حاصل ہو تو یہ دعا کثرت سے پڑھا کریں آپ وسلم کو بھی کہا گیا زدنی علما علم رکو نمبر سیون ہے آئے نمبر 116 سے لے کے 128 تک جس میں آدم علیہ السلام اور ابلیس کے بارے میں اور ساتھ ساتھ اللہ کی ہدایت کے بارے میں بھی ہے تمام فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کر دیا تو ہم نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ اے آدم ابلیس تمہارا اور تمہارے بیوی کا دشمن ہے یہ کہیں تمہیں جنت سے نکال نہ دے ہو سکتا ہے یہ تمہارے لیے کوشش کرے گا جنت سے نکالنے کی اور پھر تم مصیبت میں پڑ جاؤ گے چنانچہ ہوا وہی کہ آدم علیہ السلام شیطان کی باتوں میں آ گئے اور بھٹک گئے پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کیا اور ان کو ہدایت بخشی اور اعلان فرمایا کہ اے اولاد آدم اب زمین پر چلے جاؤ سب کو زمین پہ اتارا گیا اور وہی رہو اور بسو اور یاد رکھو وہ من آرد عن ذکری فعن لہو معیشت کا وہ نہ شروع یوم القیام آما جس نے میرے ذکر سے منہ موڑا اس کے لیے دنیا میں زندگی تنگ ہوگی یاد رکھو زندگی تنگ کیوں ہوتی ہے انسان کی کیوں مشکلات آتے کیونکہ ہم اللہ کا ذکر بھول جاتے ہیں موڑ لیتے ہیں اور آخرت میں ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے اندھا اس دنیا میں نہیں تھا لیکن اندھا کر کے اٹھائیں گے کیونکہ اس دنیا میں وہ اندھا ہی بنا رہا نظر آ کے بھی وہ انجانہ بنتا رہا دیکھ کے بھی اندیکھا کر رہا تھا اور آخرت کا عذاب تو بڑا بڑا سخت ہے اور باقی رہنے والا ہے وہ کیا انہیں دکھائی نہیں دیتا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قومیں ہلاک کر دیں جن کی بستیوں میں یہ پھرتے ہیں وہی راستوں سے گزرتے ہیں دیکھتے بھی ہیں راستے میں یہ ایسی بستیاں جن کے کھنڈرات کچھ موجود ہیں عقل والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں پھر سورہ توحہ کا لاسٹ رکو اور سکسٹین نمبر پارے کا لاسٹ رکو آتا ہے ایٹ نمبر رکو ہے آیا نمبر ون ٹوینٹی نائن سے لے کے ون تھرٹی فائیو تک جس میں حق کا انکار کرنے والے اور اللہ کا عذاب اس کے بارے میں آئے گا آخر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا اگر تقدیر الہی طے شدہ نہیں ہوتی تو حق کے انکاری کو عذاب آ لیا ہوتا یعنی ان کو عذاب نے گھیر لیا ہوتا ان پہ عذاب آ جاتا آپ حق کے دشمنوں کی باتوں پر صبر کریں اور صبح و شام حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہیں اس میں مصروف رہیں اور جو ظالم ہیں دولت مند لوگ ہیں ان کی طرف آپ آنکھیں اٹھا کر بھی نہ دیکھیں کہ دیکھیں یہ کتنے پیسے والے ان پہ عذاب نہیں آتا وہ مشکل میں نہیں ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز اور صبر کی تلقین کرتے رہیں کیونکہ اچھا انجام پرہیزگاروں کا ہے متقی لوگوں کا ہے اگر آپ کے آمد سے پہلے یعنی آپ کے آنے سے پہلے ہم ان کو ہلاک کر دیتے تو پھر یہ کیا کہتے یہ کہتے ہمارے پاس کوئی رسول نہیں آیا اب میسج نہیں آیا تو پھر ہم کیا کریں اب آپ آ گئے تو پھر ان کے لیے کوئی حجت باقی نہیں رہتی پھر آپ تشریف لائیں تو انہوں نے کیا کیا پھر بھی انہوں نے انکار کر دیا آپ انہیں کہہ دے کہ انتظار کرو ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون سیدھی راہ پر چلنے والا ہے یہاں پر ہمارا پارا نمبر سولہ کمپلیٹ ہو گیا الحمد للہ رب العالمین